دنیا سے جہاد ختم ہو گیا کیا دنیا سے دین اسلام ختم ہو گیا کیا دینی مدارس ختم ہو گئے علماء ختم ہو گئے رب کعبہ کی قسم کچھ بھی ختم نہیں ہوگا یہ جہاد بڑھتا رہے گا جن لوگوں کو شہادت ملے گی وہ بھی رب کے ہاں اونچے چلے جائیں گے جو زندہ رہیں گے وہ بھی غازی بن کے رہیں گے جو قید میں جائیں گے انہیں بھی ہر رات طرح طرح کی بشارتیں ملیں گی راتوں کا قیام ملے گا قرآن کی تلاوت ملے گی اصل تو قبر کی زندگی ہے وہاں ان کو مزے ملیں گے لیکن مسلمانوں عید میلاد النبی کا جشن منانے والوں تمہارا جہاد میں کیا حصہ ہے تمہارا مدرسہ میں کیا حصہ ہے ضرور اپنا گرے باندھ جھانک کے دیکھنا ضرور آج گھر میں جا کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنا کہ میں مسلمان لگتا ہوں کہ نہیں لگتا اپنے دماغ کو دیکھنا دماغ پاک ہے کہ نہیں اپنے دل کو دیکھنا میں مسلمان ہوں کہ نہیں کبھی فرصت ملے قبرستان میں جا کے دیکھنا اور پوچھنا کہ میری قبر کس جگہ بننے والی ہے